اور بولے تم کی سبھی نشان لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو ہم کسی طرح تم پر آمان لانی والے نہ ہو